تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اک تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اک تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے دیوانگی میری سکتے ہیں عقل والے دیوان پہ میری ہنستے ہیں عقل والے تیری گلی کرتا پوچھا تیری گلی میں تیری گلی کرتا پوچھا تیری گلی میں کس کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا اللہ اب آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دوں گا فقیر دین صاحب حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب فاطمہ دعوت برکات ہوں امام فقیر عمران حضرت بینگلور حضرت والا تشریف لائیں اور ہم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 ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں مدرسے کے ماحول میں پرانی محفل میں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول کروائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے کافی پراپت ہو چکی ہے اور حضرات اکابرین سے آپ نے کافی قیمتی نسائب سماعت فرمائے اسلام کے قیمتی اثاثہ بقیت السلم نمون اسلاف حضرت اقدس مولانا طلحہ صاحب دامت برکات و ملالیہ کافی استفادہ آپ نے فرمایا حضرت والا کا تعظیم سایہ ہمارے پر قائم کروائے اور حضور کی ہستی حضرت مولانا اسرار الحق صاحب دامت برکاتوں حقیقت میں حضرت نے جو خطاب فرمایا وہ انٹرنیشنل لیول پر عالمی سطح پر علماء گرام اور دانشوروں کو جوڑ کر حضرت وہ خطاب فرماتے تو زیادہ فائدہ ہوتا ایک ایک بات بڑی قیمتی تھی اور عالم دیدہ شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے علاقے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت کو بائی سے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے صحت و شفا نصیب فرمائے اللہ تعالی ان کے سائے کو ہمارے سروں پر پائے مدائم فرمائے میں سامعین سے معدوانہ درخواست کرتا ہوں اب چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور آگے بھی ہمارا پروگرام ہے زیادہ دیر ہم نہیں کہہ پائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ سامنے تشریف لے آئیں بیچ میں خلا نہ رکھیں سامنے آئیے بہت جلد فارغ ہو جائیں گے آپ جلدی جلدی آئیے سونے والے صاحبان کو جگہ دیجیے جتنا جلد آئیں گے بات اتنی جلد شروع ہوگی آئیے سامنے آئیے آپ بیچ میں خلا رکھنے سے جگہ خالی رکھنے سے شیطان آ جاتا ہے وساوش پیدا کرتا ہے دوریاں پیدا کرتا ہے اور بڑی مسرت ہوئی اس علاقے کا ایک تاریخی ادارہ الحمدللہ ایک بہت بڑی امانت کو اس نے قوم کے آج سپرد کیا دستار فضیلت باندھی گئی کے اور وقت کے دجال کی کوششیں پھر ناکام ہو گئی وہ چاہتا تھا کہ مدارس کا وجود ختم ہو وہ چاہتا تھا کہ سفے ہستی سے اللہ کے کلام کو مٹا دیا جائے وہ لا تسمعوا لہذا القرآن فی ہلا الکم تغلبون کا نمونہ بننا چاہتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ان معصوموں کے سروں پر دستار فضیلت دے کر فرعون کو ایک اور ضرب کلیم لگایا اور کہا کہ یہ تیرا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا ادارے کھلتے رہیں گے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا مساجد قائم ہوتی رہیں گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نبوت نہ ختم ہونے والی ہے اسی طریقے سے آپ کی وراثت بھی نہ ختم ہونے والی ہے حضرات اس بات میں کوئی شک نہیں اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ساری دنیا جانتی ہے مسلمان کا ایمان ہے اور اس میں شک کرے گا تردد کرے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا آقا کے کسی فریاد کو کوئی جٹلائے گا حدیث کو جٹلائے گا حدیث کی کسی حصے کی تکلیف کرے گا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور اس کے بعد پیدا اور پیدا ہونے والی اولاد حرامی کہلائے گی یہ بات دارلوم دیوبند کے پتوے کی ہوتی یہ بات اگر رزبت العلماء کی ہوتی اور یہ بات اگر بریلی کی ہوتی مظاہر کی ہوتی انکار کی گنجائش ہوتی یہ بات کیا کی جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا العلماء ورثت الانبیاء کے علماء نبی کے وارث ہیں اور نبی کے جانشین ہیں نبی کی نبوت ختم نہیں ہونے والی نبی کی نبوت کی چمک دمک کوئی فرق آنے والا نہیں اسی طریقے سے یہ جو علماء ہیں یہ چمکتے رہیں گے یہ دمکتے رہیں گے یہ ستاروں کے مانند ہیں یہ چاند سورج کے مانند ہیں لاکھ دنیا کا فرعون لاکھ دنیا کا دجال کوشش کرے سورج کو تھوکنے کی چاند کو تھوکنے کی تھوک اس کے منہ پر پڑے گا چاند کی چاندنی اور سورج کی چمک دمک میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرات آپ جانتے ہیں وارث کس کو کہتے ہیں وارث باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائیداد اس کو ملی کھیت اس کو ملا مکان اس کو ملا پراپرٹی اس کو ملی لیکن جہاں مکان ملتا ہے کھیت ملتا ہے پراپرٹی ملتی ہے دولت ملتی ہے بینک بیلنس ملتا ہے وہیں پر اگر باپ پر قرض ہے باپ پر کوئی ذمہ داری ہے باپ کا کوئی وعدہ ہے تو اس کو وفا کرنا بھی بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کی تین بیٹیاں تھیں اس کی تین بہنیں تھیں دو کی اس نے شادی کی تھی باپ نے ایک کی اس نے نسبت کی تھی لڑکے کو ڈھونڈ رکھا تھا رشتہ قائم ہو چکا تھا نکاح کرنا باقی تھا لیکن ملک الموت نے مہلت نہیں دی یہ بیٹی کی ذمہ داری کہ باپ کے کیے ہوئے رشتے کو نبھائے اور اپنی بہن کا وہ نکاح کرے اور عقد کرے یہ بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے صرف حلوہ کھانا بلڈنگ پر قبضہ جمانا دولت پر قبضہ جمانا مال پر قبضہ جمانا یہی صرف وراثت نہیں ہے بلکہ باپ کے قرض کو پورا کرنا باپ کے وعدے کو پورا کرنا باپ کی فرمائی اور خواہشات کو پورا کرنا یہ بھی وراثت کے اندر ہے حضرات تاریخ شاہد ہے تاریخ کے پنے اور تاریخ کے اور آپ پلٹ کر دیکھ لے کہ حضرات علماء کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا اگر مانا لیا جاتا ہے آج عوام یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف کو پڑھا دیا جائے ترمیزی شریف کو پڑھا دیا جائے مدرسے کو قائم کر دیا جائے شعب حفظ کو قائم کر دیا جائے سبا کراط کو پڑھا دیا جائے ہر کی خلاف کو پڑھا دیا جائے اور مکاتب کے جال کو بچھا دیا جائے یہی عوام سمجھتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا کام ہے کہ مدرسوں کو قائم کرے مکاتب کو قائم کرے مساجد کے اندر امامت کا عہدہ سنبھالے کتابت کا عہدہ سنبھالے معذم بنے امام بنے قاضی بنے اور خطبہ دیں اور اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر وہ تقریر کریں اور بیان کریں حضرات تاریخ شاہد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات والاوصاف ہے سوالات پیغمبروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کمالات مرحمت فرمائے جو موجزے پر مرحمت فرمائے رہتی دنیا تک اللہ تبارک تعالیٰ جو علم پیدا کرنے والے ہیں جو کمالات پیدا کرنے والے ہیں آخا نے فرمایا اسی تو علم الاولین والآخرین مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا مجھے آگے آنے والوں کا بھی علم دیا گیا تمام علوم کے تمام کمالات کے آپ ماہر تھے یہ علماء کرام جو وارث ہیں یہ وارث صرف مکتبوں کی حد تک نہیں ہے یہ صرف مدارس کی حد تک نہیں ہے یہ صرف مسجدوں کی گنبدوں کی حد تک نہیں ہے یہ صرف مسجدوں کے میناروں کی حد تک نہیں ہے نبی نے شہادت کا درج دیا علماء نے جامع شہادت نوش کر کر رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حق کو ادا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے اندر قید و بند کی زندگی گزاری حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل کے اندر آقا کی اس وراثت کے حق کو آپ نے ادا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے توق کو نکالا بندگی کے توف کو نکالا حیوانیت کے توف کو نکالا حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اس وراثت کے حق کو ادا کیا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وراثت کے حق کو ادا کیا انار کے درخت کے نیچے پڑنے والے دو محمودوں نے اس وراثت کے حق کو ادا کیا وہ جہادت کا حق ہو وہ درس آزادی ہو یا ہندوستان وہ دنیا کے کسی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو آپ دیکھ لیجیے علماء کرام نے اس کی جانشینی کا اور اس کی وراثت کا مکمل حق ادا کیا آپ دنیا کے کسی شعبے کے اندر سیاست کا شعبہ حضرت مولانا جیتی جاتی آپ کے علاقے کی مثال حضرت اسرار الحق صاحب کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں کیا برطانیہ یونیورسٹی کے پڑے ہوئے ہیں کیا کسی کالج اور کسی کانوینٹ زدہ مسلمان ہیں وہ دارلوم دیومن کے ایک پرزن ہیں اور جب ایم پی بنے اس کا مکمل حق وہ ادا کر رہے ہیں حضرت فضائے ملت رحمت اللہ علیہ ایم پی بنے ایسے ایم پی بنے ایسے ایم پی بنے کہ تاریخ دیکھتی رہ گئی ہر میدان کے اندر وہ سیاست کا شعبہ ہو وہ حکومت کا شعبہ ہو وہ شہادت کا شعبہ ہو وہ فائی و بند کا شعبہ ہو فخر فاقا آقا کے گھروں کے اندر آیا حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نفر اللہ مرقدہ روزہ متحرہ کے پاس سولہ سال تک حدیث کا درج دیتے رہے آپ چاہتے وہاں عمارتیں قائم کر سکتے تھے پراپرٹی بنا سکتے تھے کھجور کے باغات لے سکتے تھے ایک مٹھی مونگ کی دال پانی کے اندر بھگو کر ایک ہفتے تک آپ کا گھرانہ اس کو استعمال کیا کرتا تھا حضرت عبد مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کر مکت المکرمہ گئے وقت کا بادشاہ آپ پر گنا تھا آپ پر قربان تھا آپ کی عمارتیں بن سکتی تھیں آپ کو منصب مل سکتا تھا آپ کو حکومت کے اندر عہدہ مل سکتا تھا لیکن آپ نے ان کو ٹکرایا جہاں فخر و فاقے کی بات آئی اس کو بھی ہمارے علماء کرام نے وراثت کے طور پر استعمال کیا وراثت کے طور پر ان کے حصے میں آئی قید و بند آیا قربانی آئی ہندوستان کی آزادی کے موقع پر کام تھا جامع شہادت نوش کرنے والا ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین نے جتنا خون بہایا برادران وطن نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا دلی سے لے کر میرٹ تک ایک ایک درخت کو اگر بولنے کی طاقت ہوگی اگر بولنے کی قوت ہوگی ہر درخت ایک ایک بزرگ کا نام لے گا ایک ایک فرزند دار دیوبند کا نام لے گا ایک ایک مجاہد آزادی کا نام لے گا وہ کون تھا جن کو کنزیروں کے چمڑوں کے اندر ڈال کر انگریز آگ کے اندر جلایا کرتا تھا وہ کون تھا جسے کالے پانی کے اندر بھیجا جاتا تھا وہ کام تھا جو ماں باپ کے سامنے اولاد کے جل کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے ہم نے بدر کی وراثت کو لیا ہم نے تائف کی وراثت کو لیا ہم نے عہد کی وراثت کو لیا ہم نے اما عائشہ کے آشیانے کو لیا ہم نے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے نمونے کو لیا ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے علم کو لیا ہم نے حضرت خالد ابن ولید کی شجاعت کو لیا ہم نے فاروق کی عدالت کو لیا ہم نے صدیق کی صداقت کو لیا ہم نے حضرت عثمان حیا کی عثمان ذلورین کی حیا کو وراثت کے طور پر لیا آج ہم سب کچھ دے رہے ہیں جیسے نبی کی نبوت کے اندر کوئی شبہ نہیں نبی کی ختم نبوت کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں نبی کی وراثت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے اگر نبی کی نبوت میں شک ہوگا تو نبی کی وراثت میں بھی شک ہوگا اگر نبی کی وراثت میں شک کرو گے نبی کی نبوت پر حرف آئے گا اس لیے کہ تا قیامت نبی کی نبوت چلنے والی ہے نبی کی نبوت تمہارے کارخانوں سے نہیں چلے گی داڑھی مڈو سود خوروں سے نہیں چلے گی رشوت خوروں سے نہیں چلے گی زامیوں سے نہیں چلے گی فلم میں کام کرنے والے حرام زادوں سے نہیں چلے گی متکبروں سے نہیں چلے گی فرعون کے نائبوں سے نہیں چلے گی قارون کے نائبوں سے نہیں چلے گی دجال کے شاگردوں سے نہیں چلے گی شیطان کا پیشاب پینے والوں سے نہیں چلے گی نبی کی نبوت نبی کے بارشوں سے چلے گی اور ان بارش قیامت تک اس کا ادا کریں گے اس میں شک ہوگا تو نبی کی نبوت پر شک ہوگا اور اس کے ختم کا اعلان کر دیں گے آج اگر کوئی کہے گا کہ علماء کرام نے اپنا کام کر دینا ختم کر دیا ہے مدارس کو دکان بنا لیا ہے چلنے کو دکان بنا لیا ہے تو گویا نبی کی نبوت کے دروازے پر تازہ لگا رہا ہے نبی کی نبوت کو ختم ہونے کا اعلان کر رہا ہے اللہ تو کہتے ہیں کہ میری خدائی جب تک رہے گی میرے محبوب کی نبوت اس وقت تک رہے گی اور تا قیامت رہے گی قیامت تک رہے گی اس کو کون لے کر چلے گا کیا فلم میں کام کرنے والے یا سیاسی ایوانوں کے اندر دھوکہ دڑی کرنے والے چار سو بیسی کرنے والے کوئی شک شبہ نہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح پیغمبروں کو سچے پیغمبروں کو بھیجا اس کے ساتھ کہیں غلام احمد قادیانی بھی پیدا ہو گیا مسلم قزاب بھی پیدا ہو گیا عبداللہ ابن سبا بھی پیدا ہو گیا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول بھی پیدا ہو گیا ہاں یہ بات سچ ہے کوئی شک نہیں کہ علماء حقانی اور علماء ربانی کے جم گھٹے میں کچھ شیطان کے ایجنٹ آ چکے ہیں کچھ امریکہ کے ایجنٹ آ چکے ہیں شیطان ان ہریوں کے اندر ان اماموں کے اندر ان داڑیوں کے اندر ان مدرسوں کی شکل کے اندر ان مکاتب کی شکل کے اندر کچھ جھوٹے مدارس ضرور قائم کیا ہے مکاتب کا جان ضرور پھیلایا ہے تاکہ حق کا لبادہ ڈال کر عوام کو امت مسلمہ کو جہنم کی طرف دھکیلا جا سکے تباہ کیا جا سکے آپ کے داڑھی ملانے کو حلال کہنے والے علماء ملیں گے آپ کے سود کو حلال کہنے والے علماء ملیں گے رشوت کو تحفہ اور ہدیہ کہنے والے ملیں گے چاپلوسی کرنے والے امیروں کی جی حضوری کرنے کا فتوا دے دینے والے ضرور ملیں گے یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے موسا کو بھیجا فران کو بھیجا اللہ نے ابراہیم کو بھیجا نمرود کو بھیجا اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہاں ابو جہل کو بھیجا وہاں ابو لہب کو بھیجا وہاں ابا کو بھیجا وہاں شیبا کو بھیجا میرا اللہ قادر مطلق تھا کہ موسا کو بھیجتا پھر نہ بھیجتا میرا اللہ قادر مطلق تھا ابراہیم کو بھیجتا نمرود کو نہ بھیجتا میرا اللہ قادر مطلق تھا کہ آقا جب سفا کی چوٹی پر جمع کیا اور ابو لہب نے کہا تبدن رکھا الحاظہ کو زمین بوس کر دیتا اس کو تباہ کر دیتا اس کو برباد کر دیتا میرا رب قوم سمود کو برباد کر دیا قوم آپ کو برباد کر دیا قوم نمود کی قوم لوگ کی بستی کو اجڑ دیا قوم نوح کو غرق آب کر دیا وہ قابل مطلق تھا ایک ابو جہل کو مار سکتا تھا ایک فراؤن کو مار سکتا تھا ایک نمرود کو مار سکتا تھا ایک کارون کو مار سکتا تھا اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق اور باطل کو دونوں کو چلاتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ ان میں سے کون حق دلا اپناتا ہے اور کون جہنم کا راستہ اپناتا ہے آپ کے دسترخوان کے اندر اگر پیشاب رکھ دیا جائے آپ کے دسترخوان کے اندر پینے کا میٹھا شربت رکھ دیا جائے آپ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ پیشاب اٹھا کر پی لیں آپ کے دسترخوان کے اندر حلوہ رکھا جائے آپ کے دسترخوان کے اندر پاخانہ رکھا جائے آپ بے وقوف نہیں ہے کہ آپ پاخانہ کھائے اور حلوہ چھوڑ دیں آپ کی کپڑوں کی الماری کے اندر پتے رکھ دیے جائیں کانٹوں بھرے اور کپڑے رکھ دیے جائیں آپ بے وقوف نہیں ہے کہ کانٹوں لگے پتے استعمال کریں اور کپڑوں کو چھوڑ دیں دنیا میں آپ کی ہوشیاری چلتی ہے دنیا میں آپ کی عقل چلتی ہے آپ مٹی نہیں کھاتے آپ پیچاپ نہیں پیتے آپ پاخانہ نہیں کھاتے تو علماء حقانی اور علماء ربانی میں آپ فرق نہیں کرتے آپ شیطان کے ایجنٹوں میں اور نبی کے وارثوں میں فرق نہیں کرتے آپ کرنا نہیں چاہتے اس لیے علماء کی طرف انگلیاں اٹھا کر آپ بیچ دیتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ بھائی علماء یہ کام کرتے ہیں علماء چوری کرتے ہیں علماء غلط چندہ کرتے ہیں علماء مدارس اور مساطب کا دکان لگاتے ہیں آپ کرنا نہیں چاہتے پہچاننا نہیں چاہتے آپ کو اللہ پسند نہیں آپ کو نبی پسند نہیں آپ کو قرآن پسند نہیں آپ کو حرم محترم پسند نہیں آپ کو نبی کا روزہ پسند نہیں آپ امریکہ کے کتوں کی تہذیب کو پسند کرتے ہو آپ برطانیہ کی کتیا کو پسند کرتے ہو شرابیوں کے طور طریقے زانیوں کے طور طریقے حرام زادوں کے طور طریقے پسند کرتے ہو اس لیے آپ جاننا ہی نہیں چاہتے یہ تمہارے داڑھی مڑے چہرے کیا نہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں صدیق کا چہرہ پسند نہیں تمہیں فاروق کا چہرہ پسند نہیں تمہیں پیران پیر کا چہرہ پسند نہیں تمہیں جنید بغدادی کا چہرہ پسند نہیں یہ لباس کیا نہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں فلموں میں کام کرنے والے حرام زادے کتا کھانے والے سور کھانے والے شراب پینے والے قوم کو دھوکہ دینے والے بدماشی کرنے والے قوم کے مال پر ایمان پر عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ تمہارے گھروں کا ڈش اینٹینا یہ تمہارے گھروں کی ٹی وی یہ تمہارے چہرے مڑے یہ داڑھی مڑے چہرے یہ یہود و نصارہ کے لباس یہ تمہاری بے پردہ عورتیں یہ تمہارا انگریزی تہذیب و تمدن یہ تمہارا فجر کے وقت کتے سوروں کی طرح اپنے مکانوں کے اندر پڑے رہنا کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمہیں اسلام پسند نہیں ہے تمہیں مکہ پسند نہیں ہے تمہیں مدینہ پسند نہیں ہے تمہیں برطانیہ کے کتے صبح کے دس بجے تک سوتے ہیں تمہیں صبح کے دس بجے تک سونا پسند ہے بش اور ٹونی بلیر صبح سویرے نہار مو سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے تم کیا اس کی نقالی نہیں کر رہے ہو تمہیں کیوں چڑ ہے میرے محبوب کے چہرے سے تمہیں کیوں چڑ ہے صدیق کے چہرے سے تمہیں کیوں چڑ ہے فاروق کے چہرے سے آج کی خاتون کو آج کی امت کی بیٹی کو آج کی امت کی بہن کو عائشہ کے حجاب سے کیوں نفرت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوپٹے سے حضرت زینب اور حضرت رقیہ کے شرم اور حیا کے حجاب سے کیوں اس کو نفرت ہے اس نے رنڈیوں کے کپڑے میں کیا ہے کیا خوبی دیکھی اور اما عشا کے حجاب کے اندر اس نے کیا برائی دیکھی اس داڑھی منڈے نے میرے محبوب کے چہرے کے اندر کیا برائی دیکھی اور انسانیوں کے چہروں کے اندر اس نے کیا خوبی دیکھی کچھ تو خوبی ہوگی اور داڑی منڈے مجھے بتا کچھ تو بہت ہوگی تو تجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے تجھے سانپ نے نہیں ڈسا ہے تجھے بچھو نے ڈل نہیں مارا ہے کچھ تو بات ہوگی ایک قدم تیرا اٹھتا ہے مقصد کے لیے اٹھتا ہے دکان تیرا مقصد کے لیے مکان تیرا مقصد کے لیے کھیتی باڑی تیری مقصد کے لیے ملازمت تیری مقصد کے لیے بیٹی اگر کسی کے ہاتھ سونگتا ہے اس کے اندر سو مرتبہ سوچ بچار کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے تو اس چہرے پر نبی کی سنت نکالنے سے پہلے کیا تم نے غور کیا غور کیا کہ میں اقبا بن ابھی مویت بن کر آخا کے چہرے پر تھوکنے والا ہوں غور کیا نے تجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کا چہرہ ایسا تھا پیران پیر کا چہرہ ایسا تھا لاکھ صحابہ کا چہرہ ایسا تھا پیغمبروں کا چہرہ ایسا تھا یہ تیرا چہرہ کیا بتا رہا ہے یہ تیرا لباس کیا بتا رہا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام وراثت کا حق ہر میدان کے اندر وہ ادا کر رہے ہیں اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں وہ تائف کا میدان ہو وہ شیب ابھی طالب کا میدان ہو وہ غذبۂ تبو کے اندر پیٹ پر پتھر باندھنے کا میدان ہو وہ عہد کا میدان ہو وہ بدر کا میدان ہو وہ ہجرت کا موقع ہو بتا بتا کس میدان کے اندر ہمارے علماء کرام نے وراثت کا نمونہ تیرے سامنے پیش نہیں کیا تجھے حفاظ دیے تجھے علماء دیے تجھے مفسرین دیے تجھے فقہا دیے تجھے مفتیان کرام دیے کلام نے کہا یو علی محم الکتاب اول حکمہ وہ یو ذکی ہند یو علی محم الکتابہ اگر یہ نبی نے کیا تو نبی کی وراثت کے طور پر کیا ہندوستان کے چپے چپے کے اندر ہمارے علماء نے مدارس کو قائم نہیں کیا وہ اس یقینی کہا تو کیا خانقاہوں کا نظام ہمارے علماء نے نہیں چلایا الاباد چلاتا ہے داڑھی مڈا چلاتا ہے سود پور چلاتا ہے کلام پاک کی آیت کو رکھنا اور نبی کی وراثت کو رکھنا نبی کی تعلیم کو رکھنا اور علماء کی محنت اور علماء کی جستجو اور علماء کی قومی خدمات کو رکھنا اور بتانا سائنس کا شعبہ ہو جغرافیہ کا شعبہ ہو علم حساب کا شعبہ ہو زمین فلکیات کا شعبہ ہو اور آسمان کا شعبہ ہو چاند دیکھنے نہ دیکھنے کا مسئلہ ہو فضاؤں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو سمندر کے اندر جہاز کے اندر قبلے کا مسئلہ ہو ہوائی جہاز کے اندر تبلا متعین کرنے کا مسئلہ ہو گردہ ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ ہو خون دینے لینے کا مسئلہ ہو وہ کون سا جدید مسئلہ ہے کہ جسے ہمارے علماء کرام نے اس کا حق ادا نہ کیا ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا علماء کرام نمونہ نہ بنے ہو سب کچھ کر رہے ہیں اور بنا کر اپنے کارخانے سے جب کہ تو ان مدارس کے لیے گھٹیا مال دیتا ہے اپنے بچے کو اسکول داخل کرتا ہے بچہ چل نہیں پاتا کانوینٹ میں داخل کرتا ہے بچہ چل نہیں پاتا ٹیوشن دلاتا ہے بچہ چل نہیں پاتا اس کو مزدوری کرواتا ہے کھیت کا کام کرواتا ہے درزی کا کام کرواتا ہے نکانی کا کام کرواتا ہے بچہ چل نہیں پاتا آخر کار محتمین کے قدموں میں لا کر کہتا ہے حضرت میں نے دین کی فضیلت سنی میں نے قرآن کی فضیلت سنی لو اس بچے کو حافظ بناؤ ہم نے کچھ نہیں کہا تجھ سے کمبل نہیں مانگا تھا ہم سردیوں میں اس کو ہم نے کمبل دیا تھا ہم نے تجھ سے بجلی نہیں مانگی تھی ہم نے گرمیوں میں اس کو پنکھا دیا ہم نے تجھ سے ناشتہ نہیں مانگا تھا ہم نے صبح میں اس کو ناشتہ دیا ہم نے تجھ سے دوائی نہیں مانگی تھی بیماریوں میں ہم نے اس کا آپریشن کیا ہم نے اس کی دوائی کی ایک محتمل کڑاکے کی سردی کی حالت کے اندر بیوی حاملہ ہوتی ہے درد دہ کے اندر تڑپتی ہے اور جب بچے کڑا کی سردی کے اندر کمبل کمبل مانگتے ہیں کہ ابا جی اور محتمین صاحب حضرت جی ہمیں کمبل چاہیے وہ فوراً رات کے ڈیڑھ بجے اپنی جھولی لے کر نکلتا ہے وہاں اس کی بیگم جو ہماری ماں صاحبہ ہوتی ہے وہ محتمین کے قدموں پر گر جاتی ہے کہ ساری زندگی مدرسہ مدرسہ کہہ کر تم نے اپنی جوانی لگا دی تم نے اپنے بڑھاپا لگا دیا تم نے گرمی لگا دی تم نے سردی لگا لگا دی سب کچھ تم نے لگا دیا گھر کی طرف تم نے توجہ نہیں دی دیکھو یہ درد کا یہ ڈلیوری کا یہ بچہ جننے کا وقت ہے ایک بیوی کو شوہر کا ایک سہارا ہوتا ہے ایک تمہارے جھلک کی ضرورت ہوتی ہے ایک تمہارے سائے کی ضرورت ہوتی ہے بیوی تڑپتی رہتی ہے بچے کے ملیریا ہوا رہتا ہے اور بیٹی کے ٹائیفائڈ آیا ہوا رہتا ہے اور بیوی اور بیوی درد سوہ کے وقت اور ولادت کے وقت ایک جھلک اور ایک سر پر ہاتھ پھیرنا اپنے شوہر کا چاہتی ہے یہ جھٹک کر نکل جاتا ہے کہ مہمان رسول سفتا چبوترے سے تعلق رکھنے والے فٹر رہے ہو میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتا مجھے بیوی اور اولاد سے زیادہ قرآن پڑھنے والے عزیز ہیں حدیث پڑھنے والے عزیز ہیں یہ در در کی کھوترے کھایا جو نبی کو شاعر کہا گیا اس زمانے میں مجنون کہا گیا کاہین کہا گیا دیوانہ کہا گیا آج تیرے در پر آ کر تیرے دیوانے بچے کو جس کو قوم نے مسترد کر دیا جس کو معاشرے اور سماج اور سوسائٹی نے ریجیکٹ کر دیا اس کے سینے کے اندر جہاں دنیا کے پیشاب کا علم پاخانے کا علم مٹی کا علم کھیتی باڑی کا علم جانے کے لائق نہیں تھا یہ محتمل کی کرامت تھی یہ اس کی بزرگی تھی کہ اس کے سینے کے اندر کلام پاک کو اس نے داخل کیا اس نے نبی کی وراثت کو داخل کیا اور اس نے اللہ کے حسنا کو اس نے پیدا کیا اور اتنا کچھ پیدا کر کر یہ قوم جب آپ کے پاس آتی ہے تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے تمہارا اپنے اماموں کے ساتھ اپنے مدرسوں کے ساتھ اپنے محتمیموں کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا گالیاں نہیں دی جاتی کیا ان کو برا نہیں کہا جاتا کیا ان کو تانے نہیں دیے جاتے کیا ایک مشک کے اندر کیا تم اپنی زکات کی رقم دے دیتے ہو اپنے چندے کی رقم دے دیتے ہو ایک مرتبہ چندہ دینے کے لیے کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں اور کتنا چپل گٹانا پڑتا ہے محتمین کو وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے اتنی قربانیاں محتمل دیتا ہے مدرس دیتا ہے ان کی تنخواہیں کیا ہے جاؤ دیکھو آپ کے اور جھارکھنڈ کے علاقے کے جیسے کہ سابق فاضل حضرت مولانا سراطت صاحب دامن پر تو نے بتایا کہ پیٹ کو مار کر ایسے علاقے ہیں کہ مدرسوں کو ایک وقت کا چاول دیا جا رہا ہے ایک وقت کی روٹی دی جا رہی ہے قوم کے لوگوں تم نے فلم میں کام کرنے والی رنڈیوں کو محل دیا ان کے محلات ہیں فلم میں گانے والے گویے حرام زادے جو ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں اور مجرم ہیں اور وہ گانے جن کو گانے کی وجہ سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ابھی بیان کو آنے سے پہلے دارلوم کراچی کا ایک فتوا میں علماء کرام کے حوالے کر کے آیا آج موبائل کے اندر رنگ ٹاؤن کے اندر گانے استعمال کیے جاتے ہیں بعض گانے اتنے مشرکانہ ہوتے ہیں گانے عقیدے سے عقیدے پر زر کاری کرنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا ایمان صحیح رکھ کر بھی عقیدہ صحیح رکھ کر بھی اگر ان گانوں کے بول اپنے زبان سے نکالتا ہے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کیا اپنی محبوبہ کو سلم سے نہیں خطاب کیا گیا صبح شام اس کا نام لینے سے خطاب نہیں کیا گیا کہ میں رب سے زیادہ تیرا نام لیتا ہوں صبح شام تیرا نام لیتا ہوں تیری گلی کے چکر لگاتا ہوں علماء نے کہا کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اور ایمان کا جنازہ نکلنے کے بعد نکاح باقی نہیں رہتا اور نکاح باقی نہیں رہتا تو اولاد حرام پیدا ہوتی ہے نسل حرامی پیدا ہوتی ہے قوم کے لوگوں اتنی قربانیاں دے کر یہ اتنی بڑی فوج علماء کرام کی مفتیان نے کی فقہا کی اور صوفیاء کی ائمہ کی کتبہ کی آپ کو دی جاتی ہے آج حالت کیا ہے تمہاری کیا یہ خبر دیکھنے کے لیے کہ بھائی بہن کے آبرو لوٹتا ہے کیا یہ خبر دیکھنے کے لیے کہ بیٹا باپ اور بیٹی گندی فلم دیکھ رہے تھے اور شیطان اکسایا پھر اس نے وہ کام کیا جس سے زمین کام گئی اور آسمان نرس گیا کون سی برائی ہے کون سی برائی ہے وہ کون سا سغیرہ وہ کون سا کبیرہ وہ کون سا اجالے کا وہ کون سا نیرے کا برا ہے جو تم نہیں کرتے ہو بتاؤ اللہ کے لیے بتاؤ ہم نے کیا کمی کی ہم نے مفتیان کے دینے میں کوئی فرق کیا ہم نے گالیوں کے سہنے میں نبی کے راہ کے اندر کانٹے ڈالے گئے تو کیا دین کی خدمت کرنے والوں کے راستے کے اندر روڑے نہیں اٹکائے جائے گجرات سے فارغ ہو کر آیا ہو ڈیڑھ سو علماء کرام کو بغیر جرم کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا آج تک مقدمے کی سنوائی نہیں ہوئی یہ صرف ہندوستان کے ایک اسٹیٹ کی بات ہے کہ انہوں نے مظلوموں کی طرفداری کی تھی ظالموں کی نشاندہی کی تھی کیا خطا ہے بتائیے کیا کمزوری ہے بتائیے کیا مجبوری ہے بتائیے کیوں ہو رہا ہے زنا کیوں شراب پی جا رہی ہے کیوں شادی کے اندر خرافات کی جا رہی ہے کیوں رنڈی کی طرح ہماری مائر بہنیں پھر رہی ہیں کیوں یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو سینے سے لگایا جا رہا ہے کیوں یہ علماء دشمن قوم پیدا ہو رہی ہے تانے سننے کے بعد شب گزاری کے بعد اور تمہارے لیے مر مٹنے کے بعد قربانیاں دینے کے بعد یہ آپ کے دارلوں بہادر گنج کے جو محتمی ان کے کوئی پھرنے کی عمر سفر کرنے کی عمر تمہارے گھروں کے اندر اتنے بڑے بزرگ حضرات کیا پھرا کرتے ہیں فتوا دیا کرتے ہیں بھیک مانگا کرتے ہیں کیا انہیں دیکھ کر تمہیں ترس نہیں آتا کیا انہیں دیکھ کر تمہیں رحم نہیں آتا اگر تم اپنے علماء پر رحم نہیں کریں گے وہ فلسطین کے اندر برباد کرنے والے بمباری کرنے والے وہ افغانستان کو اجاڑنے والے وہ عراق کے اندر دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچنے والے کیا وہ ہم پر رحم کریں گے کیا وہ ہم پر ترس کریں گے اور ان کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کس کتے نے تمہیں کاٹ لیا کس نے تمہیں راستے کو بدلنے پر مجبور کر دیا کیوں نہیں سمجھتے اپنے موسم کو کیوں نہیں سمجھتے اپنے وفادار کو کیوں نہیں سمجھتے اپنے ساتھ بھلائی اور خیر کرنے والے کو فلم میں کام کرنے والے نے سوائے دھوکے کے سوائے برباد کرنے کے سوائے بے حیائی کے آج تک اس نے کیا کیا کتنے نوجوان ہیں جو آج فلم میں کام کرنے والے کی شکلوں کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے ہیئر اسٹائل کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے کپڑوں کو اپنائے ہوئے ہیں کتنی مائیں اور بہنیں ہیں ہر آنے والی عید کے اندر اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اور ان کا لباس اور ان کے شرم حیا کی چادر یاد نہیں آتی حضرت فاطمہ زہرا کا دوپٹہ یاد نہیں آتا فلم کی زانیہ کی فلم میں کام کرنے والی زانیہ اور رنڈی کے کپڑوں کو یاد کر کر ہر آنے والے عید میں کیا ہماری ماں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے کیا ٹھٹا نہیں کیا جا رہا ہے مسلمانوں کیا ہو گیا کہا جا رہے ہو کیوں نہیں پہچانتے اپنے دوست کو کیوں نہیں پہچانتے اپنے دشمن کو میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج یہ محفل قرآن کی محفل ہے آج یہ محفل دستار کی محفل ہے آج یہ محفل مدرسے کی مبارک اور مقدس محفل ہے آج اپنے دوست کو پہچان لو آج اپنے دشمن کو پہچان لو فلم میں کام کرنے والے سیاسی ایوانوں کے کتے یہ تمہارے یہ ملک کے دشمن ہیں انہوں نے بے حیائی کو بڑھاوا دیا انہوں نے ضلع کو بڑھاوا دیا آج ایئرپورٹ کے اندر جائیں آج بس اڈے کے اندر جائے آج اخباروں کے اندر دیکھے آج ٹی وی کے اندر دیکھے ہر طرف ایک شور شرابہ ہر طرف ایک بم کا ہوا کے ساتھ بم لگا دیا جائے گا اڑا دیا جائے گا ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک اور اس وقت تک اگر بموں کی تاریخ کو اٹھایا جائے ان بموں میں مرنے والے کتنے تھے نائن الیون کے اندر کتنے لوگ مرے اور چھبیس گیارہ بمبئی کے حادثے کے اندر کتنے مرے یہ الگ بات ہے کہ ان کو کرنے کرانے والا کون ہے تاریخ اس کو آشکارا کر رہی ہے میرا رب اس کو آیا کر رہا ہے دودھ کا دودھ ہو رہا ہے پانی کا پانی ہو رہا ہے مکہ مسجد میں دھماکہ ہوا مسلمانوں کو قید کیا گیا اجمیر کے اندر دھماکہ ہوا سنی بریلوی اور دیوبندی بریلوی جھگڑا بتا کر ہمارے علماء کرام کو قید کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ پنپنے نہیں دیتے ظلم کو بھارت ابھی نام کی تنظیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیا کر دیا کہ یہ دیش کی دشمن ہے مان لو مان لو کہ کوئی اور کر رہا ہے یہ نہیں کر رہے ہیں یہ دودھ کے دھلے ہیں یہ ملک کے وفادار ہیں پھر بھی جتنے بم دھماکے ہوئے ایک طرف ان کی تعداد رکھو کہ ان سے مرنے والے اور اس سے ملک کو کتنا خسارا ہوا اور پراپرٹی کو کتنا خسارا ہوا کتنی ہوائی جہاز جلی اور کتنے ٹرین جلے اور کتنے پل اڑے ایک طرف اس کو رکھو خان خواہ قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے ایئرپورٹ کے اندر نہ چاہتے ہوئے سامانوں کو کھول کر چپی کیا جاتا ہے برطانیہ کے ایئرپورٹ کے اندر مادر زاب برہنا کر کر کپڑے نکال کر اسکیننگ لی جاتی ہے کہ اندر کہیں میدے کے اندر کلیجے کے اندر کوئی بند والی چیز کو نہ رکھا گیا ہو پوری عالم کی تاریخ کے اندر بم سے ہونے والے نقصانات کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف یہ جو چیزوں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے جس سے جان کا دھوکہ ہوتا ہے جس سے خون کے اندر کینسر پیدا ہوتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک آتا ہے جس سے کڈنی فیل ہوتی ہے یہ نقلی سامان بنا کر بیچنے والے گاڑی کے پرزے بنانے والے اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بریک فیل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ کاکی وردی والے قانون کے رکھ والے ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک ان کے لاکپوں کے اندر ان کے تھانوں کے اندر کتنے افراد کو جان سے مار دیا گیا ہے حضرات حیرت انگیز طور پر یہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ بم سے مرنے والے یہ ایسے ہیں جیسے آٹے کے اندر نمک ہے نقلی سامان ہر چیز کا گھٹالا جو چیز آپ کو نظر آتی ہے درخت نظر آئے درختوں کا نظر گھٹالا مٹی نظر آئے مٹی کا گھٹالا شکر نظر آئے شکر کا گھٹالا کتے کے بسکٹ نظر آئے کتے کے کے بسکٹ کا گھٹالا جانور نظر آئے جانوروں کو دی جانے والی غذاؤں کا گھٹالا اتنا گھٹالا کیا اتنا گھٹالا کیا کہ لاکھوں جانے چلی گئی جو پانی آپ کو پینے کے لیے ملتا ہے چلو آپ کے بہار کے علاقے کا یہ دیہات ہے کلکتہ سٹی ہے بنگلور سٹی ہے چنئی اور نیو دلی سٹی ہے وہاں میونسپل والے کارپوریشن والے پانی دیتے ہیں وہ پانی لے جا کر لیاب کے اندر اینالس کرائیں آپ آپ اس کا تجزیہ کرائے تو آپ کو یہ نتیجہ نکلے گا پینا تو دور کی بات اگر کسی کو موت دینا ہو تو یہ پانی دینا پڑے گا کون زندگیوں سے سودا کر رہا ہے کون عورتوں کی آبرو کا کھلواڑا کر رہا ہے کون عورتوں کی عزتوں کے بیچنے پر لائسنس پر ٹھیکہ لے رکھا ہے کون یہاں سے فارن کے ملک کے اندر ملک کی خوبصورت لڑکیاں گریجویشن اور تعلیم یافتہ لڑکیوں کو رنڈی خانوں کے حوالے کر رہا ہے یہ دیش کے غدار ہیں یہ دیش کے دھوکے باز ہے یہ دیش کے یہ ملک کے غدار ہیں دشمن ہے ہم اگر قال اللہ قال رسول کہتے ہیں حیا کی بات کہتے ہیں تو ہماری طرف الزام آتا ہے ہم اگر قرآن کی بات کہتے ہیں ہماری طرف انگلیاں اٹھتی ہیں آج پگڑی کو بدنام کر دیا گیا داڑھی کو بدنام کر دیا گیا مدارس کو بدنام کر دیا گیا لوگوں دھوکے میں نہ ہو یہ ریت ہے زمانے کی کہ ہر حق کو دھتکارا جاتا ہے ہر حق کی مخالفت کی جاتی ہے مدرسوں کو بدنام کرنے کی وجہ سے تم بدزل نہ ہو جانا علماء کی طرف انگلیاں اٹھانے کی وجہ سے تم بدزل نہ ہو جانا بدگمان نہ ہو جانا یہ کمینے فلم میں کام کرنے والے یہ حیا کے سودا کر زنا کو عام کرنے والے نقلی مال بنانے والے اب اس ملک کے اندر جو مادھوری گپتا نام کی عورت نے جس نے جاسوسی کی اگر اس کے بجائے اسما نام ہوتا زینب نام ہوتا تو پھر میڈیا اس کو کتنا اچھالتی حضرات یہ ملک کے غدار ہے ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے اس ملک کے لیے ہم نے جان دی ہے اس ملک کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کیا ہے آل اولاد کو قربان کیا ہے نسلوں کو قربان کیا ہے مال کو قربان کیا ہے اس ملک کے ذرے ذرے میں اور ایک مٹی کے ذرے میں اگر بولنے کی طاقت ہوگی وہ ذرہ کہے گا کہ اس ملک ملک کے لیے ٹیپو کا خون ملا ہوا ہے اس ملک کے لیے قاسم نالوچی کی جدوجہد جہد ملی ہوئی ہے اس ملک کے لیے امداد اللہ مہاجر مکی کی قربانی ملی ہوئی ہے اس ملک کے لیے حضرت شیخ الاسلام اور حضرت شیخ الہند کی قربانیاں ملی ہوئی ہے ہم نے کسی مندر کو اٹھایا نہیں ہم نے کسی کو برا بھلا کہا نہیں ہم نے کسی مذہبی کتاب کو پامال نہیں کیا ہماری تعلیم یہ ہے بلا تصب الدینہ یہ دون اللہ فیصب اللہ حدم بغیر علم کہ تم رام کو برا نہ کہو تم سیتا کو برا نہ کہو تم گنیش کو برا نہ کہو تم گوتم بدھ کو برا نہ کہو یہ قرآن کی تعلیم ہے ہم نے اسے فالو کیا ہم اس پر عمل پیرا ہوئے ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم نے مکے کو اپنایا ہم نے مدین طیبہ کو اپنایا ہم نے قرآن کو اپنایا ہم نے حدیث کو اپنایا اور دنیا کے کتوں کان کھول کر سن لو کہ اگر قرآن کو اپنانا دہشت گرد ہے نبی کے طریقے کو اپنانا دہشت گردی ہے اور مکت المکرمہ اور مدیر منورہ کی راہ پر چلنا دہشت گردی ہے کھل کر کان کھول کر سن لو کل بھی دہشت گرد تھے آج بھی ہیں مرتے دم تک رہیں گے اور ہمیں ناز ہے ہمیں ناز ہے ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں آل اولاد کے کر جسم کے ٹکڑے کرانے کے لیے تیار ہیں لیکن نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں گم خدرا کا دامن سننے کے لیے تیار نہیں حرم کے میناروں کی صدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں مسلمانوں مسلمانوں بتاؤ اللہ کے لیے حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر آئے تھے نہیں آئے تھے آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک اونٹی آئی تھی جس کو قرآن میں کہا نہ قتل اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو وارننگ دی کہ دیکھو تم سب کچھ کرنا اوپر سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا قوم کے لوگوں نے اوپی سے چھیڑ چھاڑ کی اللہ کا عذاب آیا نہیں آیا اللہ کا قہر آیا نہیں آیا قوم تباہ ہوئی برباد ہوئی نہیں ہوئی تاریخ شاہد ہے کلام پاک اٹھا کر پڑھ لو اور کلام پاک کے اندر حضرت صالح علیہ السلام السلام کے واقعے کو دوہرا کر دیکھ لو کہ قوم صالح حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا انجام کیا ہوا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہادر گنج کا مدرسہ یہ دارال بہادر گنج یہ مولانا منور صاحب کا ہے یہ محتمین صاحب کا ہے یہ اساتذہ کا ہے یہ تمہارے چندے کا ہے اس کی ایک تاریخ ہے اس کا ایک تسلسل ہے اسے نہ سمجھو دنیا کے کتوں یہ مٹی کا ڈھیر ہے جسے تم جو ہے گر گروندہ سمجھ کر ریت کا اپنے پیر سے اڑا دو گے ایک کھلونا سمجھ کر جسے توڑ کر رکھ دو گے اس کا سلسلہ سفے سے جا کر ملتا ہے سفے سے سلسلہ جا کر گارے ہرا سے ملتا ہے گارے ہرا سے جبرائیل تک جاتا ہے جبرائیل سے اللہ تک جاتا ہے اللہ نے کلام جبرائیل کو دیا جبرائیل غار ہرا میں تشریف لائے گار ہرا سے سفا پر گیا صفا سے سفا پر آیا سفا سے بغداد کے اندر آیا بغداد سے علما تک گیا علما سے تب تعمیر تک گیا اور پھر عالم کے ذرے ذرے کے اندر یہ نبی کی وراثت تقسیم ہو گئی تاریخ کے اندر لکھا ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علا نبی علیہ السلاط وسلام نے خانے کابی کی تعمیر فرمائی اور تعمیر مکمل ہو گئی تو ہاتھ کے اندر مٹی کے ذرات حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کے لگے ہوئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارکبادی دینے کے لیے آئے کہ ابراہیم و اسماعیل آپ کا خواب پورا ہو گیا اور آپ کی تعمیر مکمل ہو گئی یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو ذرے ہیں وہ ہمیں مرحمت فرمائیں مسافہ کیا اور وہ ذرے لیے تاریخ کے اندر آتا ہے روایت کے اندر آتا ہے ان ذروں کو انہوں نے عالم کے اندر بکھیر دیا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ذرہ دنیا کے جس حصے میں پڑا اللہ نے وہاں ایک مسجد کو تعمیر کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلاط والسلام کو کہہ رہا ہے اے اسرافیل سور نہ پھونکنا اس وقت تک جب تک کہ ابراہیم کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ذروں سے کائنات کے اندر مساجد کی تعمیر نہ ہو جائے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کے چبوترے کے مانیٹر تھے وہ لیڈر تھے ان کو و فاقے کے اندر چوراہے پر آ کر انہوں نے آہی کی انہوں نے سدائیں لگائی انہوں نے چیخیں لگائی وہ چیخ دنیا کے جس حصے میں گئی اور دنیا کے جس ذرے میں گئی وہاں ایک سفتہ قائم ہو گیا وہاں ایک مدرسہ قائم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کی محنت سے مساجد بنی حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے دنیا میں سفے چبوترے بنے دنیا میں کوئی طاقت جیسے مساجد کو ختم نہیں کر سکتی اور ایک مسجد باقی ہو قیامت نہیں آ سکتی اسی طریقے سے دنیا والوں مسلمانوں حوصلہ بناؤ ان کے پیچھے شہدا کا خون لگا ہے ان کے پیچھے علماء کرام کی شب گزاری لگی ہے ان کے پیچھے بچوں کا رات کا جگڑا لگا ہے تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے تم دس پیسے کی قوت کو جانتے ہو تم تمہارے گائے اور بیل کے گوبر اور اس کے فضلے اور اس کے پاخانے کی قیمت کو جانتے ہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ مدرسہ طاقت کیا رکھتا ہے امت کیا رکھتا ہے تم میں کے قوم کا کوئی زانی اگر رات کو ضلع کرتا ہے تم میں کا کوئی داڑھی مڈاتا ہے تم میں کی کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے تم میں کا کوئی رات کے اندر ننگا ناچ دیکھتا ہے یہ زمین کام جاتی ہے یہ آسمان تھر آ جاتا ہے میرا رب گزب میں آ کر رات کی تنہائی میں رات کے سناٹے میں جب شرابی شراب پی کر سو جاتا ہے زانی زنا کر کر سو جاتا ہے بدکار بدکاری کر کے سو جاتا ہے داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈا کر سو جاتا ہے نہ گانا دیکھنے والا نہ گانا دے کر سو جاتا ہے خدا کا قہر آدھی زمین تک آتا ہے رات کے ساڑھے تین پونے چار بجے ہوتے ہیں مدرسے کا طالب علم اٹھتا ہے اس کو سبق کا پارا سنانا ہوتا ہے اس کو صبح سویرے تحجد کے وقت سبق سنانا ہوتا ہے وہ وضو کرتا ہے اور جب کلام لے کر پڑھتا ہے القرآن باہ و شفا و رحمت کہ ہم نے اس قرآن کو شفا بنایا ہم نے اس قرآن کو رحمت بنایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دھرتی پر ایک معصوم بچہ میری رحمت کی دہائی دیتا ہو میرے قرآن کے شفا ہونے کی بات کرتا ہو اے عذاب کے فرشتوں اٹھ جاؤ ہم کل تک کا انتظار کریں گے پھر کل آتی ہے پھر قوم کے زانی ضلع کرتے ہیں قوم کا رشوت کو رشوت لے کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ اور جہنم کے لہو اور پیٹ کو ڈالتا ہے پھر دوسرے دن ڈھائی بجے ایک طالب علم اٹھتا ہے اور کلام پاک کو لیتا ہے اور کہتا ہے علی فلاب مین ظالم الکتاب الارئی وقت کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں میرا رب کہتا ہے کہ جس نے میری کتاب کے یقین ہونے کا ایمان لے آیا اس دھرتی کو میں عذاب دو یہ مدرسے ہیں جن کی وجہ سے تمہاری آبادیاں عذاب سے بچی ہیں یہ مکاتب ہے یہ قال اللہ قال رسول کہنے والے ہیں آکسفورڈ نہیں بچا سکتا امریکہ کی یونیورسٹی نہیں بچا سکتی کانوینٹ نہیں بچا سکتا یہ انگریزی تعلیم نہیں بچا سکتے یہ قال اللہ قال رسول ہے جو آج آپ اور ہم باوجود گناہوں کے باوجود بے نوازی ہونے کے ان کے ستنے میں جی رہے ہیں ان کا تعاون کرنا تمہیں مصیبت ان کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے ان کو مان دینا سعادت ہے ان کو اپنے گھر بلانا باعث سے رحمت ہے اللہ کا عذاب ہٹ جاتا ہے اور پھر کار ہٹ جاتی ہے مسلمانوں حق کو پہچانو باطل کو پہچانو مسلمانوں اپنی اوقات کو پہچانو آج کی رات فیصلے کی رات ہے مسلمانوں نہیں تم بہت دور چلے گئے ہو جہنم کے قریب چلے گئے ہو اللہ کے عذاب کے قریب چلے گئے ہو دیکھو دیکھو دیکھو جس تم جب تم نماز پڑھتے ہو اور کہتے ہو میرا منہ طرف کعبے کے سینہ طرف کعبے کے یہ کعبہ تمہیں بلا رہا ہے مسلمانوں یہ حجر اسمد بلا رہا ہے یہ سفا بلا رہا ہے یہ مروا بلا رہا ہے دیکھو تو صحیح میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے کے سینے مبارک اندر درد اٹھا ہے اٹھی ہے میرے آقا تڑپ رہے ہیں اے اللہ اس امت کے لیے میں نے اپنے نوازوں کو قربان کر لیا مکہ مکرمہ سے ہجرت کی پیٹ پر سب ایک ایک پتھر باندھے میں نے دو پتھر باندھے شیب ابھی طالب کے اندر سب کو پتے ملے مجھے چمڑا ملا اے اللہ آج یہ امت مجھے ذلیل کر رہی ہے مجھے رسوا کر رہی ہے مسلمانوں اپنے آپ پر نہ صحیح اپنی جننے والی ماں پر نہ صحیح اپنے پیدا کرنے والے باپ پر نہ صحیح اپنے آقا اور مالک پر نہ صحیح اپنے M L A M P اور چیف منسٹر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم پر نہ صحیح میں ہاتھ جوڑ کر میں ہاتھ جوڑ کر ادب آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے محبوب پر رحم کرو میرے محبوب کے سینے میں گٹن ہو رہی ہے تڑپ ہو رہی ہے جنم ہو رہی رہی ہے ایک قیدی کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب رسا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو میرے آقا میرے محبوب تڑپ رہے تھے فرمایا آقا کیا طبیعت ناساز ہے کیا آپ کو بخار ہو گیا کیوں آپ تڑپ رہے ہیں آقا نے فرمایا اس قیدی کے ہاتھ میں جو رستہ بندھا ہوا ہے اس کو ہلکا کر دو اس کو تم ڈھیلا کر دو اس کے تکلیف کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے مسلمانوں تمہارے اعمال کی وجہ سے گوان کا ناموں میں جیل بھر چکی ہے ابو غریب جیل بھر چکی ہے تہار جیل بھر چکی ہے یہ زمین ظلم اور فساد سے بھر چکی ہے آؤ آؤ دو دنیا کو تلا دو مال کو تلا تھوک دو امریکہ کی تہذیب کی طرف تھوک دو برطانیہ کی تہذیب کی طرف قرآن کو سینے سے لگاؤ میرے محبوب کے طریقے سے سینے سے لگاؤ ایک مرتبہ کہہ دو اے امریکہ کے کتے اے امریکہ کے کتے برطانیہ کے کتے اے ماڈرن تہذیب زمین و آسمان کے زمین و آسمان چاند سورج اور ستاروں سے بھر کر تو چمک دمک لا تو روشنی لا اور تو نور لا لیکن میرے آقا کے پیر کے اندر لگی ہوئی مٹی مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں آقا نے ہمیں چھوڑ کر گیا گئے تھے ہم اسی چیز کو اپنا ہوئے ہیں جو آقا ہمیں دے کر گئے تھے اسی میں دنیا کی کامیابی ہے اسی میں آخرت کی کامیابی ہے مان لو میری بات اسے وارننگ کے طور پر مانو اسے درخواست کے طور پر مانو آج کی رات آخری رات دنیا کی پوجا کی مال کی محبت کی دولت کی محبت کی بیوی کی غلامی کی اولاد کی غلامی کی کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ایک سبحان اللہ تمہاری بیوی نہیں دے سکتی ایک الحمدللہ تمہاری اولاد نہیں دے سکتی قارون کچھ کا خزانہ کام نہیں آیا تمہاری کھیتی باڑی اور تمہارا مال و دولت تمہارا بینک بیلنس کام آنے والا نہیں میرے آقا کام آنے والے میرے محبوب کام آنے والے وہ تمہیں حوض کے گوٹ دیں گے جب دنیا تمہیں ٹکڑا دے گی میرے آقا کے ہاتھ میں لواؤ الحمد ہوگا آپ جائیں گے اور کہیں گے آقا ہمیں شفاعت کا پروانہ دے دو اگر دنیا میں آپ نے توبہ کر لی آقا شفاعت کا پروانہ دیں گے اور اگر آپ نے آقا کے طریقے کو ٹکرایا تو میرے آقا صاف فرما دیں گے وقال رسول یا ربی ان تقز و حادل قرآن منجورا آپ یہ ہوتے کی گھونٹ مانگنے آئے ہیں شفاعت کا پروانہ اے اللہ یہ وہ ظالم کمینے جو مدرسوں کو گالیاں دیا کرتے تھے علماء کو تان و تشمی کیا کرتے تھے ان کے سامنے امریکہ کی تہذیب انگریزوں کافروں چماروں کی تہذیب پسندیدہ تھی محبوب کا انہیں پسند نہیں تھا وقال الرسول یا ربی ان قوم و حاضل قرآن محجورہ مان لو یہ کام نہیں آنے کے نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ آخرت میں اگر کام آنا ہے نبی کی غلامی کام آنی ہے کام آنا ہے نبی کی محبت کام آنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اے اللہ قرآن کی اس بابرکت اور مقدس محفل کے سبقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے مال کی محبت نکال دے اے اللہ تو نے مالک ابن دینار کو معاف کر دیا اے اللہ تو نے ابن عیاس کو معاف کر دیا اے اللہ حضرت عمر فاروق نبی کے قتل کے ارادے سے گئے تھے اور تو نے ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی کو دے دیا زمین پر چلتے تھے اور جنت میں ان کا محل تیار تھا اے رب کریم زمین دشمن ہو چکی ہے زمانہ دشمن ہو چکا ہے یہود دشمن ہے نصارہ دشمن ہے عیسائی دشمن ہے آستین کے دشمن ہے داخلی خارجی دشمن ہے اے رب کائنات اپنے رحمت کے درمیان دروازے سے تو پنا دے والا اے رب ہمیں پنا دے دے اے رب ہمیں پنا دے دے ہماری زندگی کو ایمان اور اسلام کے لیے قبول فرما لے قرآن کے لیے قبول فرما لے ان سلا و نسخی و و محیا مماتی اللہ رب العالمین کا ہمیں نمونہ بنا دے آمین الحمد للہ رب العالمین حضرات بیانات کی سیڑھی اور تحصیل برائے فروخت ہے جو حضرات حاصل کرنا چاہے دعا کے بعد جاتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں یہ بھی حضرت نے ابھی جو فرمایا ان شاء اللہ آپ کو اسی کے سیدھے مل جائیں گے میں دعوت دے رہا ہوں ابھی تک شمس الزمان متعلق جاؤ بہادر میں آپ